اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے اور دروازے سب بند کر دیے اور بولی آؤ تمہیں سے کہتی ہوں کہا اللہ کی پناہ وہ عزیز تو میرا رب ان پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا بے شک ظلموہے کا بھلا ناؤ ہوتا